وہ آسمان سے لے کر زمین تک ہر کام کا انتظام خود کرتا ہے پھر وہ کام ایک ایسے دن میں اس کے پاس اوپر پہنچ جاتا ہے جس کی مقدار تمہاری گنتی کے حساب سے ایک ہزار سال ہوتی ہے